مقبولیت و قبولیت کے اہم مقام پر اللہ اس القلآف و العافیت فت دنیا والا ربنا آتنا فت دنیا حسنت ہوں و فل وقنا عذاب النار یا اللہ میں آپ سے دنیا و آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائیے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں وہاں مقرر ستر ہزار فرشتے آمین کہتے ہیں